حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید بلال اور عثمان بن طلحہ حجبی رضی اللہ عنہم کعبے میں داخل ہوئے اور دروازہ بند کر لیا جب آپ بہت تشریف لائے تو میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں کیا کیا انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ستون اپنے بائیں کیا دو ستون اپنے دائیں ستون اپنے بیت اللہ چھ ستونوں پر قائم تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور اپنے اور قبلے کی دیوار کے درمیان تقریباً تین ہاتھ کا فاصلہ کیا سننے نسائی حدیث نمبر سات سو پچاس